بلند روشی بولا السلام الحمد اللہ الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذي

عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم الذي كان نبيا وآدم بين التين نتی وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وإطرته وبناته وأوليائه

قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بلسان نبي الكريم مل الرحيم القسيم پلی الحلیم النعیم الوسیم الجسیم العظیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ شریف بابا جو بلند سلا تو سلام علی تار رسو اللہ وعلى آلك وصحابك يا صا بکیا بی بل براتی آواز يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدر دی بکار مجاہدے سنت پیکر شنافت مفکر اسلام جگر گوشہ شیخ القرآن حضرت علامہ صاحب دادا محمد نور المصطفیٰ صاحب رضوی دامت برکاتم العالیہ خطیب عال سنت حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اور دیگر علماء کرام نہ کھانا چھری لکھان اور میرے بزرگوں دوستوں عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا مند کریم جمنا جلالو ہوں امن والو ہوں آدم شان ہوں پلا گارو ہوں دی ہم دو سنا اور نہ جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد کرا سرورے کائنات مکرے موجودات بائی سے تخلیقے کائنات ممبئی کمالات خلاف موجودات معلم میں کائنات مقصود کائنات بلکہ اصل کائنات روح کائنات جانے کائنات شانے کائنات وجہ کائنات صدر بزم کائنات احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا بے بےکس بنا ہدیے درود و سلام پیش کرن تو بعد آئی نورانی اور روحانی میرے کا پیارے آقا علی سلاتوں و سلام دی آمد آمد حضور علی سلاتوں و سلام دی تشریف آوری جلوہ فروزی اور ولادت با بس دی خوشی دی اندر منافع ہے ربی ال شریف کا چند چڑھ گیا سنی اپنے دے ملاد کی خوشی کرنی شروع کر دیں دیکھتے ہو کہ ربی الاول احمد تو پہلے پہلے ہی بڑے خوبصورت پوسٹر اشتہارات شہروں کے اندر دیہاتوں کے اندر قصبیاں کے اندر جدھر بھی جاؤ حضور دی ملاد کی مافل کے اشتہار چھوٹے اور اس کے اوپر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے ملاپ کی خوشی واسطے سنیا سلیکٹ کر لیا یہ جی سلیکشن ہے نا یہ رب کریم نے کسی کی کوئی ڈیوٹی ہے کسی کی کوئی ڈیوٹی ہے کسی دی کوئی ڈیوٹی ہے سنیا کی ڈیوٹی لائیے سنیا تھی میرے محبوب دے ملاپ دے جشن بنا سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا سارے خوشی میں نہ کئی شیر مل کے بولو سدائیں درودوں کی آتی ہے میرا پھول کے گوج بہ گئے شوق میں راج بولو سدائیں درودوں کی آتی سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا ابھی وہ روک نہیں پہنا ایک چیز سمجھ کے بیٹھو اور یہ پڑھو کہ کملی والے کالے سلا تو وسلام خدرا لیٹ کے دیکھنے میل ہاتھ بیٹھے ہیں اور میں انشاءاللہ اپنے بیان میں چلا سبوت بھی پیش کرا لہذا سارے خوشی دینا دار نہ کہو سدائیں ضرور دو سدائیں دو کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد سدائی درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد سنی دنیا کے جس خطے کے اندر بھی یہ ملاپ کی چودہ واسطے دعا ہوگا جی، برکت والی محفل ہے اور کیڈی خوبصورت محفل ہے کہ سنی بھی ہے ہاں ستا جاگتا کام کر رہا ہے جتنے بھی ہے وہ دعا ہو رہی ہے خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلا تو یہ رب العالمین نے سنیا سلیکٹ کیا یہ انتخاب رب کریم ہے کہ بھائی کسی میرے محبوب دے ملاد کی خوشی کرے ویسے تھی دیکھا ہر بندہ کہہ جی میں کلمہ نبی کا پڑھنا دعا ساری کہنے کلو پڑھیں ابھی سارے ہی نے لیکن سونے نبی کا ملاد سننی بنا اور یہ خوشی یہ ایویں نہیں جب ہماری گرام نے شروع کر دیتی سال زیادہ نور ال صاحب نے شروع کر دیتی یا محدث اعظم پاکستان احمد اللہ علیہ نے شروع کر دیتی یا رواج علامہ کادمی رحمت اللہ علیہ نے شروع کر دیتی یا مفتی اعظم پاکستان ابو علامہ ابو برکا سید احمد شاہ صاحب نے شروع کر دیتی نہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے مجید میں بغور پڑے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے اللہ نے اپنے سونے محبوب دی ولادت دی خوشی تو دا چرچا کرن دا رب کریم نے حکم فرمایا اللہ فرما دے اما بنعمتی ربی کا فحدث تریاں سبارہ جدا مرضی ترجمہ کھول کے دیکھ لو کوئی یہ نہیں اما بنعمتی ربی کا فحدث اللہ فرما دے سویا اپنی رب دی نعمت کا خوب چرچا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو فرما رہا ہے اے محبوب اپنے رب کی نعمت کا کی کرو چرچا وہ ذکر کرو وہ چرچا کرو کہ اللہ حکم دے رہا ہے پتا چلے رب کی نعمتوں کا چرچا کریے تو رب کریم خوش ہوتا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور رب دیا بڑی نعمت کچھ بچہ پیدا ہوتا خوشی ہوتی خوشی کرتے ہیں سارے اسی کوئی فتوا نہیں کہنے لے کہ شریجر کی رہ کے کرو کوئی اگر مڑے میتھو آرام بالکل کوئی گفتگو نہ کرو تھی ذرا کنٹرول کرو یعنی کر رہا کہ کوئی پاس ہو خوشی کرنا اسی کوئی کسی سے تنقید نہیں کرتے شریعت کی ہاتھ بچ رہے اسی طرح کوئی ممبر میں خوشی کرنا یعنی اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ دی بڑی اپنی دکان بھی شروع کرتا خوشی کرتا مکان بنا خوشی کرتا کہ جی اللہ کی بڑی نعمت نہیں اللہ نے بڑا انعام کیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لہرماند دے اپنے رب دیا نعمتوں کا کی کرو چرچا کرو تو اللہ کی سب سے ویڈی جی نعمت ہے وہ پیارے مستقفی دات ہے بابا سلام تو ود آپ کی نعمت ہے کوئی ماں کے دیا فلاں چیز جڑی وہ حضور علی تو سلام تو مت کوئی مسلمان جڑا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز حضور علی تو سلام تو نعمت ہے اور یہ دلیل بھی میں قرآن پاک تو پیش کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید اندر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا بلکہ پوری دنیا چیلنج کر دیا اللہ ہے ان تدو نعمت اللہ لا تحصوها اللہ فرماتا ہے اگر تھی میری نعمتوں گننا چاہو تو تھی میری نعمتوں گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے اکاؤنٹ نہیں کر سکتے حساب نہیں کر سکتے ان تدو نعمت اللہ لا تحصوها اللہ فرماندے میری نعمتوں گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے ان گنت لا تعداد بے حد بے شمار اللہ دیا نعمت نے لیکن اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا اگر احسان جتائے فرمایا لقد من اللہ المؤمنین اذ باث فیہم رسولا البتہ تحقیق اللہ نے مومنا تے بڑا احسان کیتا ہے اپنا شان والا رسول محبوس فرما دیتا ہے ان ذرا خود سوچو حضور علی و سلام تو پہلے بھی تو رسول ادرت ادرت نو بھی رسول ہے ادرت عیسا بھی رسول ہے ادرت دودھ بھی رسول نے تین سو تیرہ رب نے رسول پہ کن رسول کھڑے کے بولا کر کن رسول تین سو تیرہ رسول آئے

میرے وہ کھلی چھٹی اور سورن تو مراد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہ بھی رسول وہ بھی اللہ کے بیٹے رسول وہ بھی سچے رسول اللہ نے انہوں بھی مبوس فرمایا لیکن اللہ نے ان رسولوں کی بیٹوں کا احسان نہیں جتایا اگر اللہ نے احسان جتایا تو آمنا دلاؤ کا احسان جتایا اور انسان سوچنا پے گا غور کرنا پے گا یا اللہ کریم نے اس سونے کا احسان کیوں جتا ہے اور کوئی وجہ پہ ہے یہ کوئی دیکھ ہے کوئی غلط پہ گائے ہے اور سونا ہے کوئی کسی قوم کا رسول بن کے آیا کوئی کسی خطے کا رسول بن کے آیا کوئی کسی علاقے کا رسول بن کے آیا اور جس رسول کا دانسان جتا رہا ہے وہ رسول ہے جا ساری کائنات کا رسول بن کے آیا وما ارسلناك الا ستارا سور تلم سورت الانبیاء حضور سارے جہانا واسطے رسول بھی نے رحمت بھی بن کے آئے اگر اللہ نے اپنے متعلق فرمایا الحمدللہ رب العالمین سب تاریفا سمر دیا نے جلا سارے جہانوں کا رب اللہ سارے جہانوں کا رب سونا مستفا سارے جہانوں واسطے رسول رحمت ہے اور واسطے میرے اللہ حضرت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 نبی ان کا ان کا تمارا جیسے سب کا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمار نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے معلا او آ رسول جا ساریا جہانوں کے واسطے رسمت ہے یہ جہان جی ابھی رہے ہیں یہ عالم دنیا کیا جاتا ہے جب گرو کمپینسری تو پرواز کر جاتی ہے پھر جب کمر رکھا جا ہے وہ اور مردوں سے آخرت مگر میرا آقا جس آقا کا ملاپ منا رہے ہیں جی کی ملادت کی خوشی سے وہ اللہ دے محبوب نے جنہ کی رحمت اس دنیا میں بھی موجود ہے جب قبر میں جا گے سونے کی رحمت اتنے بھی موجود ہے حشر والے دن بھی سونے کی رحمت ہو گئے گی اللہ فرما میں ہوں رحمت قبر حشر اندر بھی موجود ہے لیکن اللہ نے احسان کن فرمایا وے آخو مومنا اج لوگ تھکیا سے بہ کے گفتگو کر رہے ہیں

اس واسطے شاید کہنا مومی خوشیاں مناؤ کملی والا گیا مینو خوشیاں کملی والا گیا مو خوشیاں مناؤ والا جی گوڈیا کے ادرک ڈرکڑا چودھری تم گوڈیا کا ڈرکٹ رکھا میٹنگ شروع کر ہیں کوئی بندہ گوڈیا کے ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے تو میرا اپنا ایک انداز ہے میں جب شیر پڑھا تو کوئی شیر کا ملو گے کوئی تو میں کہنا پڑھے تو نبی کی نات کوئی پڑھتا جا خوش قسمت ہو یہ زبان بڑی ماں باپ دن جتنے کوئی بلا اتنے بھی بولتا جتنے کوئی پوچھتا نہیں اتنے ہی بول پہنیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نا حضور دی تعریف حضور دی آمد آمد دی خوشی تے جی بابے بھی بولو جوان بھی بولو بڈھے بھی بولو بچے بھی بولو سارے مل کے کہہ دو مومنوں خوشیاں منا کملی والا وقت سنگن کی ضرورت نہیں شرما کی ضرورت نہیں گانا کدیے پھر شرما چاہیے جھوٹ بولتے ہیں شرما چاہیے ریڈر کرتے ہیں اچھا شرما چاہیے وہ باری ابھی بالکل نہیں شرما بے شرم ہو جانے ہیں نبی دی شرم کھانے کہہ دو مومنو خوشیاں تنگی والا آ گیا مومنو مینو تنگی والا مون خوشیا منا کملی والا آ گیا کمنی والا آ گیا جی کملی والا آگیا کمنی والا آگیا جی کمنی والا اللہ کریم نے اپنے سونے دے دی سدا احسان جتایا مومنا تے احسان جتایا رسولوں نے بڑی بڑی عدمت اور رحمت ادا کی تھی خود بھی اللہ رحمان تیسرے زمانے دی پہلی رائے کے اندر فرمایا تل کر لو سو لو باد باد اللہ ورما دے اے میرے رسول نے اسی بادیاں بادیاں تے فضیلت دیتی کی دیتی ہے فضیلت عطا کی پتا چلیا قرآن مجید تو فضائل رسول بیان کرنا رب کریم دی سنت اور فضائل رسول عنوان اللہ نے اہل سنت دسے جی، فضائل رسول عنوان اللہ تعالی نے اہل سنت کا جماعت کے حصے میں رکھے

زیارت نہیں کرائی پر جس رسول کا اسی ملاد منا لیا ان نے رب نے کلام بھی کیتا ہے رب کی زیارت بھی کی اس نے دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی اس نے دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ

دنیا پڑھ لو برطانی پڑھ لو کتاب شباب پڑھ لو نسیم الریاض پڑھ لو ابرا پڑھ لو مداری کی نبوت پڑھ لو سارے مستقب کتابی مرا سہی میں دو باری رب کریم دی زیارت فرمائی حضرت انسان کلام لیکن زیارت نہیں کی

کہ اللہ نے تھوڑی جی تجلی دسی پرانے مجید موجود ہے جب تجلی دیکھی خرا موسا حضرت موسا علیہ السلام بے خوش ہو کے ڈگ گئے تفصیل یوں ہو گیا ان کے اندر علامہ اس میں ہتی رامت اللہ ایسے انہوں نے جمائیا حضرت موسا علیہ السلام تو وسلام بے ہوش ہو گئے ڈگ گئے اور پہاڑ جا سی تو ریلا ریلا ہو جاتا

حضرت موسا مسالی کاڑی چالی میل کے فاصلے کو کالے پتھر سے کالی رات ڈیری رات کے اندر

نبی آسم زمان جناب محمد مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر لیکن میں پوچھنا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کا ملاد قرآن میں ذکر فرمایا حضرت تیسا کا ملاد ذکر کیتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے بھائی انہوں نے کے رسولوں کا تو زمانہ گزر تو انہوں کا ذکر قرآن پاک یہ جب کوئی کیس لگا ہے نا مقدمہ لگا ہے

لیکن اللہ تعالیٰ دے جدرت موسا کا ذکر کر رہے ہیں حضرت عیسا کے ملاس کا ذکر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کا ذکر موجود ہے حضرت نوح کا ذکر موجود ہے حضرت سلیمان کا ذکر موجود ہے حضرت یوسف کا ذکر موجود ہے کی وجہ ہے اللہ کریم نے دسیا سونے نبی دے غلامو میں قرآن مجید میں درجے دیتے کمال دیتے عزمت دیتی طاقت دیتی شانا دیتی انہوں کا ذکر میں قرآن دیا کرنا وا تاکہ اے میرے سونے محمد دے غلاموں جی ان رسولوں کی شان اینی ہے تو تعداد رسول کی شان کتنی برا ہو جنہوں میں اپنا حبیب بنایا ہے آؤٹ لائن ہے چیزوں چیزاں الحمد للہ رب العالمین یہ آؤٹ لائن سمجھے نہیں تو نبی کا ملاد ملا والے حضور دی عظمت کا ذکر کرنے والے سمجھے نے اس واسطے میرے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا شاہ احمد رضا حاضر بریلوی فرمانے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے بالکل کہہ دو سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے بار بار نہ کروایا کرو سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے نیل کا گلے یہ باقی تجھے اور یہ کوئی وجہ انجیل مرنا باس عیسائیاں کی کتاب ہے انگلش کے اندر ہے وہ اندر ایک جملہ موجود ہے کہ آج کا پراپر سار سٹار محمد الزمون کے تمام پیغمبر ستارے ہیں اور ان میں چاند محمد عربی آج سائنس کا ہر اسکول میں کس چیز سے آ گئی ہے کہ تارے سارے چند کو سارے من جی تارے فائد چند کو مننا تو یہ بھی من لے مستفا کو فائد سارے لے کے نہیں جی نبی کی شان ہے ادو بیان ہونی چاہیے مانی جو ہے شان بیان ہونی چاہیے لیکن اللہ نے فرمایا عزت اللہ واسطے عزت وہ رسول واسطے عزت مومن نہیں ہوا اچھائی پورے منافع کن پڑھو ترجمہ بھی پڑھو حضرت علیہ السلام کی جب ولادت تفاصیل میں موجود ہے فرون قرآن مجید میں بھی موجود ہے فرون نے پابندی لا کہ جہے گھر بچہ پیدا ہو اسی ویل قتل کر تھی یہ چیز کئی بڑی والا مائک کلام کھولو سنو لیکن جب حضرت موسا کا ملاد ہوا نا کیونکہ موسا کا ملاد ہونا پھر رہا موسا کا ملاد بند نہ کے یعنی ملاد ہو گیا ہو کے موسا کی ملادت بس ساتھ ہوئی کسی نے پولیس جا کے دسیا جی فلانے کا بچہ بچا چاچا وہ آ گئے ادرت موسا دیا مشیر حضرت موسا نے گود میں لے کے نا کھڑا بھی پی چر پولیس نے چھاپا مارا تفسیر مزہ اللہ پانی پتی رام تارا جن سارے اور دوسرے ایم ای جی فکر کے بہت بڑے علامہ جنہ کا نام حافظ محمد لکھوی یہ پیچھے جو الدین لکھوی تو بہت الدین لکھوی ایم ایل اے جڑے یہاں انہوں کی تفسیر محمد کی انہیں بھی یہ گل اور تفسیر مدوری قاضی سنا ہوا پانی پتی رام گلا جنوب سارے منگے وہ نے بھی لکھی ہے کہ جب پولیس آئی نا تو موسا بھی مشیر نے دیکھنے پولیس آ گئی ہے تو میرا ویر کھو لینا انہیں کی تندور کول بابا موسا نے تندور میں چڑھ دیا حضرت موسا نے سلام تندور میں چڑھ دیا پولیس آئی ویٹ بھی نہیں سارا مکان ساری تلاشی رہی موسا کدھروں بھی نظر نہ ملے وہ جب پریشان ہو کے چلے گئے ہوں تندور والے کسی کا دھیان کہ اگ بھی بھائی دی اتنے کسی ہونا بچا حضرت موسا علیہ السلام میرے پا کے جب پولیس والے چلے گئے تو ماں نے پوچھا پتر تھی دس موسا کتنے تھی نے آخیا پنڈی میں تندور میں چڑھ دیتی تندور دگ پک بھی پی سی

مشکا شریف پڑھو جامع ترمزی پڑھو تو بدو آخری پڑھو اشد لمحات پڑھو مرکا شریف پڑھو مدار حق پڑھو مستدرک پڑھو تلخیص پڑھو اصابہ کی تمیزی صحابہ پڑھو تاریخ و خلافہ پڑھو شاہ ولی اللہ کی عدالت و خبا پڑھو نواب صدیق قدر بھوپالی اہل حدیث کی تقریم المومنین پڑھ کے دیکھو احسان علیہ حدیث کو کیتا حضور نے فرمایا مسلم اور مسلم رانی اور جس مسلمان نے میری زیارت کر لی جہنم میں جانا سے کجا جہنم دیا گن مسمی نہ کرے گی ہوں ذرا خود سوچ نکسال اسلام بیچ گئے اگ نے کچھ نہیں آخر جی ہاتھ سونے نہ لگ

جنہیں میرے دیکھنے والے نہیں دیکھ لیا اس واسطے میرے اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا شاہ احمد رضا ہاں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور من نے کون دیتا دین کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دین کو کون چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا پچھلے بلی بھی بول دو یار کون دیتا دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا دینے والا ایسا چاہ ہمارا جر دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس کی تو ہے تو سرو سبھی جس دو سر ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا آر میدان کچھ نہیں حضرت علی سبحان اللہ حضور علی سلاط و اسلام کا فیضان کا آلم دیکھنا حضرت سرکار سیے کا کئی بات آخرا آمینا خاتون رضی اللہ تعالیٰ آن کچھ حضرت عبد المطلب کچھ آگرا دیکھ حضور علی سلام دیا تائیاں کچھ حضور کا فیضان کتنے یہاں بولوں کی پوچھنا جنہوں اپنے آپ کا پتا کوئی

حضرت آمنا نے پوچھا بیٹا تیری طبیعت کیسی ہے عرض کی ابا جان اللہ نے پتر دیتا ہے اللہ نے ساری کا انہوں نے میرے کیتا پتر بھی وہ عطا کیتا ہے جہاں ساری کائنات بے مثل ہے کی کس طرح بے مسل اس طرح بے مسل پہ نہیں تھی ابا جان جب بیٹے کی ولادت میرے کار ہوئی تو ویکنی کی ہاں ہاتھی تو میرے آواز آ گئی ہے کی آواز آ گئی ہے میرے اس سونے کا نام محمد رکھی جاؤ دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں نہ رکھ دیے باپ نہ رکھ دے دادا نہ رکھ دے دادی نہ رکھ رکھے جہاں نا تیرا رکھے جہاں نا تری کھو رکھے تیری رشی رکھے وہ لکھا روپئے خرچ کر دینا تو سب کے نزدیک آئے تو مولوی رشید گنگوئی نے بھی کسی سالگرہ بچے کی منانا جائز اور جا تکھے وہ بھی سالگرہ تو ملاپ کے برتھ ڈے منانا جائز تو جا خود کبے کری ادور علی سلام کا نام رب کریم نے رکھا سنو یہ جس بچے کا تو ملان منا برتھ ڈے منانا

مسلم ہے مسکام ہے میں موجود ہے سب اس لیے نہ رکھتے ہاں، سے دوست الحمد للہ میں بڑے محسوس گل کہنا جتنے کسی کا دل چاہتا میرے اس مسئلے سے پڑ پا رہا

اچھی بولو ہاں بھی کل کئی نزدیک جشن میں ہوں جشن سے بند بھی جائے میرے پیارے پوچھنا کیا مایا پہ طبیعت کے سی ریبا پبا جانے مجھے پتر دیتے وہ ہے بھی ساری کائنات بھی چوپ دیتے فرمایا کہ یہ پتر کس طرح کہنے الوداع ہاں جی, پھر تو آواز آئی یہ سونے کا نام محمد رکھی آیا بولو کی نام رکھی یہ کن نام رکھے آئے کہڈا سونا نام محمد دا کہڈا سونا نام محمد دا

اللہ نمبر ہاں میں پوچھ لوں اسلام یہ بڑے دیواریں دیوارے آتی ہوئی ہے موت پر پرچار ہو رہا ہے پوچھو قرآن کی تفسیر بیان کرو ارے قرآن کی تفسیر تب بیان ہوگی جب اسپا کا میرا خطر کرنا اور میں بڑی ذمہ داری نہ کیا تقریب میری ریکارڈ ہو رہی فہم اسلام تعلیم القرآن تفیم القرآن یہ نہ رکھنے سوچے سوکھے ہیں یہ آسان تھے لیکن بغان کی تفسیر کو بغان کی تفسیر بیان کرو وہ جو بھی بہان کی تفسیر بیان کرے گا اس کو علیہ وسلم ہے میلاد کا تذکرہ کرنا پڑے گا حضور دی امی فرمایا نے لمبا بتا تو مقبول جب میں سونے جنم دیتا سونے کی اکھان میں سرما بھی پیا ہوا ہو مدہور سونے دے جسم سے تیل بھی لگا ہوا ہو فرمایا متیا من سونے دے جسم خوشبو دے پھٹے بھی پیا سونا پیدا ہوا کملی والا مسل پیتا ہوا ہے اس واسے شاید کرنا سب تو اچی شان اچھی کہہ دو سب تو اچی پڑھو سجے کبھی تو نہیں بولتا تھوڑی جی چلا دو سب تو اچی شان سب تو ڈیکوریشن کی گئی ہے کیوں کمکمے لگے ہوئے ہیں کیوں چڑیاں لگی ہوئی نے جب کوئی سوال پوچھے دیا تو سب توان سب تو شان والا آ گیا اونچے اچے پان والا آ گیا اونچے پان والا آ گیا آپ شکر دے سینے والا سب مینے سب مشین مان والا بت کجو گرمائی کا جات برہان آ گیا تے کول تے رب ویوں کون برہان اللہ بھی ہوں کا ذکر کرتا ہے سنی بھی ملاد کی محفل لبی دے کہڑی شان والا برہان بن کے آ کہڑی سفت والا سفت بیان ہو رہی ہیں برہان برہان کہ دلیل برہان کہ موجود آؤ برانا دنیا بچہ دسو دنیا پہ آئے جرما پہ آؤ یہ پوری زندگی ترے فرسالا زندگی بچپن بھی لے لو لڑکن بھی لے لو آپ کی جوانی بھی لے لو آپ کا آدمی کھول بھی لے لو کوئی مہد والے روایت نہیں ثابت کر سکتا کہ میرے نبی کریم کی اک بچی گردائی ایک لاکھ روپئے رام دان کا جو کوئی مہاندار ضعیف روایت بھی ملی دفاع پوری زندگی میں نہیں سیکھا تو سن پیر سن کھانے سن پیندے اللہ برمانا سونے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا یہ ذکر ملاد نہیں ذکر ہوگا جب مستفا کی امت کے سلسلے میں ذکر ہوگا جسم چلتے تیل بھی تیل بھی لگا متیا من جسم چو خوشبو ہلے خشبو کے گلے بھی پیا دینے گزرے سے وہ سید والا وہ کرو تمام رکھنا سنا نہ بولے گزرے جس راہ سے وہ سید مائ بول دنیا والی مغسول غسل بھی کیتا آئے مختون خطرہ بھی کیتا آئے مسرور ناپ بھی کٹی ہوئی ہے اللہ نے دسیا ساری کہنا دلو جو بچہ بھی ماں پیٹوں پیدا ہوتا ہوں وہ بھی ناپ کٹنی پہ ہے نارو دے ذریعے ملتی ہے وہ ایک واسطہ ہے وہ ایک کنیکشن ہے وہ ایک ذریعہ ہے وہ ایک وسیلہ ہے یہ وہی وجہ ہے ہر بچے کی پیدائش کے وقت انہیں نارو نہ کٹنی پہنتی ہے پر سونے کو فرمایا سونے تیرہ دار بچے کا گاؤں کے پیٹ میں وہی جڑی گدا ہے ویر جڑی ہے وہ خون سونے تیری گدا ماں کے شکم خون نہیں تیری گدا تیرے ماں کے شکم نہیں تیری گدا میرا نور ہے تیری گدا میرا نور ہے کدے اللہ نے کا بریدا کٹی بھیجا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ہر ایک بھی گدا بچے کی ماں کے پیٹ خون ہے مستفا بھی گدا میرا نور ہے اس جسم کے خوشبو کے کھلے پہ کوئی نجاست نہیں کوئی گندگی نہیں کوئی رائش نہیں کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی اور آپ میں اپنی طرف تو نہیں کہہ رہے آپ اپنی بندی مقبے پہ کرنا وہ ہوگا اللہ وہی کتاب رحمت اللہ عالمی جن تقریب جمعیت علماء ہند سے پہلے صدر مفتی کو اللہ دولوی نے لکھی ہے شبیر احمد نے لکھی ہے اس طرح مفتی محمد شبی دیوبندی نے لکھی ہے انہوں نے اپنی کتاب اپنی کتاب رحمت اللہ عالمی اندر ذکر کیتا ہے اللہ دین اللہ دین حضرات دے مجھے قسم کے پالی نے شمامہ تو امریا میں یہ لکھا ہے لکھا ہے کہ نور چشم نور چشم اور حضور تشریف لے آئے حضور دی چشم جڑیے وہ چمکتی پی ہے سرما چشم سرما چشم ہے سرما پیا ہوا ہے نہ پریتا ہے اور وہ جناب تو گسل کیے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے پیدا کرتا ہے دوستو برا توجہ میں مجبوراً نہ لینا نہ لینا مقصد ہے نہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچانی بالکل بلڈا سانو کی تکلیف دن کی ضرورت ہے سارے کو نبی دیا شانہ ہی نہیں مکتی سانو کہ یہ فرصت نہیں لیکن صرف قوم کی بہتری کسی بھی عقیدے والا کیا اپنے پر پوچھو اگر یہ لکھی ہوئی نے نبی دے کمال لکھے ہوئے ہیں تو تھی بھی اپنی زندگی میں سونے دیا شانا دیا اپنے مولوی نے آخیا کرو ربی لبل کے مہینے میں سونے نبی کا ملاپ کا ذکر کرو یہ گلان سنایا کرو مل کے کی بنیا کرو سب تو اچھی شان سب تو والا آ گیا

بچہ پیدا ہوئے پہ ہاسپٹل پیدا ہوئے بستر بھی پلیت کمرہ بھی پلیت جسم بھی پر میرا سوال ہے مجھے دسو سجدہ پاک بدلنا ہوں کہ پلیت بدلنا سجدہ جس جگہ تے کرنا ہوں اس جگہ پاک ہونی چاہیے کہ پلیت ہونی چاہیے آؤ آواز سجدہ پہ کرتے ہیں سجدہ سجدہ پہ کرتے ہیں پلیت بدن نہیں ہوتا پلیت جگہ سے نہیں ہوتا بچہ پیدا ہوئے جسم پلیت بستر پلیت کمرہ پلیت میرا چھوٹا رسول ہے جہاں ملاد منا رہے ہیں جسم بھی پا کے بستر بھی پا کے کمرہ بھی پوچھیے کریم تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن کے واقعات بیان کیے کیا ہے دیکھا علیما سادیا دیے جدو اچھی کری ہوں یہ مولے دل ابن جوزی دی کتاب جنہیں دو لاکھ کافر نکلنا کنے کافر بولو دو لاکھ کافر کلمہ پڑھا والا ڈھائی سو کتاب کا رائٹر مسنف ہے ابن جو بھی اب تو ساڑھے نو سو سال پرانا محدی سے وہ جلوس دو بندی بھی آلے بھی منگتے ہیں سارے سنی بھی مننے وہ ابن جو فرما نے حلیما سا دیا فرماندی کیس پیا اور سڈا پیشہ سی دائی آیا ابھی دے بچے پالنیا سا وہ سان نظرانے دیں ساڈا گزرے پات ہوں سا کہ پی گیا ہاتھ کہ تک معاملہ کو کھان پی چیز نہ دھد نہ بچے دے نال ساری ساری رات روڈان آنا کا سب وہ مرا دیا میں سات دائیاں ہو اصا پروگرام بنایا کہ چل سویرے مکے چلن اتے امیر کے بچے لے آؤں گیا تو کچھ ہدیے کے نگرانے گے تو سارا کچھ گزرے ہو پر دیا نے جب اچھی چل پہ سارا مکہ پھر سڑیا ڈور ٹو ڈور گئی لیکن دے بچے کو پہلا گروپ سی سڈے تو چکر لگا گیا وہ امیران دے بچے لے گیا ہوں پیچھے یا کوئی یتیم ہے یا کوئی یا کوئی غریب امیر دا بچہ کوئی نہیں سارا مکہ بڑے جستجو پھرایا فرما دیا نے سی اٹھے دائیں ایک جگہ چپ کر کے پریشان تے نیمو چان ہو کے بیٹھیا ہوئی وا فرما دیا نے فلا کے جانا اب دل متالیبے ساری ملاقات حضرت تبدل متلے بنا ہو گئی انہیں آخیا بیبی اندی والا دوں میرے گھر بھی ایک میرا پوترا ہے جی آؤ تو سی ہتا یا نور نہ ایک باری وہ زیارت ایک باری وہ زیارت کر لو بیبیاں کہن لگیا لیما کہ اسی سوچیا بابے ہو رہی ہیں سانو پہ کہہ اسی سارا شہر بڑے تگو دو نال پڑیا بڑے جستجو نال پڑیا سانو سو بچوں کی ضرورت ہے مالدار دی لیکن جن بھی رہے یا یتیم یا مسکین اسی ابدل متلے وال کوئی دھیان نہ کیتا گل وال فرما دے انہیں پھر آخیا بیوی آتے سہی ایک بار وہ زیارت تے کر لو آ حضرت ابدل متلے بھی میرے مستفا دے جلدے امجد سن جی اس وقت مرکزی جمیت مرکزی امیر ساجد میر جڑا سینیٹر ہے وہ ابراہیم میر اپنی کتاب جناب منصیرت المستفا میں لکھنا ہے حضرت عبد متلک کی پہچانی میں نور محمدی موتیوں کی طرح چمکتا یہ مولوی ابراہیم میر سیال کوٹی نے لکھے یہ ساجد میر دے جنالی جدے امجد نے لکھے سیرت المصطفیٰ دے اندر حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور محمدی موتیوں کی طرح چمکتا تھا آپ جس شہ کے پاس سے گزرتے تھے وہ شہ انہیں سجدہ کرتی تھی پتھر پہ سمجھے وہ عبد المطلب

پر متعلق مطلب بھی ایویں جی نہیں آپ سمجھ گئے یہ بیبیاں میرے نال چلن واسطے تیار نہیں ہوں پہ اور یہاں کا دین ہے کہ بابا سڈے ذمے بچہ ساری گودی زبردستی پا دے گا حضرت ابدل متلے مطلب بولے فرمایا بی او میں پتر اپنا زبردستی کسی بھی گودی نہیں پا نہ ہی وہ میرا پتر پان والا وے من کا نہ رہا نصیب نصیب حضرت عبد الم مطلب تجرب علیما فرما دیا نے چلو بابے کی بھی گل مانی لین لینگی سزاب نہ مارو ابھی مطلب ادھر پی ہاں اور آواز دے ادھر ادھر بیبیاں تقدیر آواز دینی پی ہے کی پی ہے باغانی ہلی ماں تیرے مل کے کیا نی ہلی ماں تیرے اج کرم کمایا جانا ہری من نہیں پتا تو تقدیر ہم ہو رہی ہے وا وانی ہلی نوچی آپ لاگو کا وانی ہلی ماں تیرے تے وا وانی حلی ماں پیری تے اج کرم کمایا ہوں میں پڑھنا پیا تھی بھی پڑھتے پو تو ہلتے پیو میں کھڑ کے ہلانا پیا کہ آپ ہی پہ ہلتے یہ ایمان کرو ایمان کی چاشنی دوسرے ٹبر والے جاؤ سارا قرآن پڑھ سونا ہلنا ہے ہی نہیں وہ کی جن مرضی شان کر یہ ایمان سمجھے نا یہ ایمان

توجہ کری یہ کیا معاملہ ہے یہ صرف آپ سنت کے اجتماع میں چیز نظر آئے گی اور کسی جگہ یہ چیز نظر نہیں آئے گی اور اسی چیز کا نام ہی مانا کے کہہ دو واہ واہ ہرنی ماں تیرے تیرو کا واہ وانی ہری ماں تیرے تیر آج کرم کرنا آج یکتا گوہر تیری جھولی جانے ہو جی پایا جانا کرا چان ہونا کرتی اس ایک دن اس ہر شہدا مختار بنا جانا مل کے کہہ دو ایک دن اس ہر شہدا اچھی بابا ایک دن اس ہر شہدا مختار بنا اگے میں کھانا کو سمجھا جی میں دلائل نہیں بیچتا پڑھ کے پہ اس ایک دن اس ہر شہدا مختار بنا مولوی محمود حسن صاحب جو سیرے مالٹا نے سلطان جنم گالی دلو بند وہ تو ہر کی کہتے ہیں وہ نہ کتاب دلہ کاملا کے شروع میں لے گیا خدا کے بعد مستفا اللہ تعالی کی ساری کائنات کے بالکل ہے عبداللہ کام کا حوالہ نہ آؤ منہ منگے نہ پیش کرا نہ ساری زندگی مولو سنو خدا تعالی کے بعد کائنات کے مالک کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وہ تدہ ہی حضرت کتابا بار گئے لگی بھی حاضر ہوئے تو اک نکل چکی سارے سردار سن میرے کن میں اشارہ کر اکھ نکل گئی ہے اصل اسے کمرہ دلائل لوگ کتاب چھپا

اکھ اپنے ہاتھ دے نال حضور نے حضرت کتابہ رضی اللہ ہو تعالی عنہ دی اکھ وچ رکھی حضرت کتابہ فرمانے نے وہ اکھ جڑی پہلا صحیح سی او دے نالوں اس اکھ دی روشنی لائٹ نور زیادہ ہے جن مصطفیٰ نے لب لا کے اپنے ہاتھ میں رکھا اے ہے بہر رضی اللہ عنہ نے کہ صحابہ اور رمن میں سن وڈیری وہ جہاں سن جوان سن ہیلدی سن کے تیزی تر پہ میں وڈیری پوچھے رہ جانیا برما دیا نے جو تم وہ پہلا اس کمرے جیتے اللہ کا محبوب آرام فرما جب نے بیارت جی کی رکے انور ویخیا سن دا حسن کے ہر بائی ہر دے پیار سی نکل گیا کہ بچے نے یا مسکین ہی امیر کا بچہ کوئی نہیں جب سونے ویکیا ہر بائی کہ آنا ہر آنا ہر دے اس سونے گی گی گی اس سونے سونے ممن قدم نہ خوشی دار انہوں نے اپنے قدم لگا چکے جب سونے دے قریب جانا نے اللہ کا نبی نے انہوں

مسکرا پیا علی ماں تیرے بڑے اونچے جی قسمت جج میں آ گیا قسمت اونچی ہے آج دنیا اتنے گلی گلیشنیاں ابراہمی بخان باندھر اج اجب بہار آیا ابراہمی دلشن دول اج اجب آئیاں آدم لال سونا سونا مسکرا مسکرا پیا نے میرے جذبات بھی بھی بھی قابو قابو محبت نال بے ہو جی میں اپنا ہاتھ سونے جی چاچی رکھ میں اپنا ہاتھ چھاتی رکھا ہاں۔ یہ جب ہاتھ رکھا ہاں، اگے جب جب مسکرا رہے تھے وہ تھوڑی تھوڑی میں ہاتھ کھاتا ہے ہاں، محبوب دنیا درکانی مدارے کے شرا شرا شرا گرپرانی ساریا نے بابا بار ہلو گلی کلام نے اپنی نورانی سرم کی اکا کھولیاں میرے وال ویکیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرح نے نے گائے گائے عنایت عنایت سلام سلام اس نکل نورانی آسمان وال جا رہا نور اتوں تھلے آتوں نور اتوں تھلے آئی ماں کہہ دیے عجیب سی عجیب منظر اکھان چ نور نکل کے آسمان مل جانا پہ آئے پر میں اپنی چھاتی نہ لا لیا جب پہ جب پہ علیمہ روپ مل گیا اور ضرور یہ محفل میلاد کو معمولی ماحول نہ سمجھو دوسری محافل کا انداز اور ہے ان کی برکات اور ہے اس محفل میلاد کی برکات کچھ اور ہوتی ہے سوچو کیجیے اتنے میں کوئی بیٹھ کے چودھری کا ذکر اتنے ہونا چودھری کے بچپن کی گل ہے اس چودھری کا پیار ادھر آیا کسی کی بھی بچپن کی گل کسی جگہ مولوی صاحب کا بچپن کاری صاحب کا بچپن ملک صاحب کا بچپن حاجی صاحب چھوٹیاں انج کر دیں گے پاؤں یہ آخر کہ برتن بڑے کروڑ دے سن میرے مطلب کیسے بھی گل کریے نا بچپن تو بندہ خوش وہ ناراض نہیں ملا شریف سونے کے بچپن دیا گلیں سنائی دیا نے کملی والے پیار کر کرتے یہ عظمت نبی دے آج کو ذرا ذوق شوق نہ سوچنا کیا بس فصل میں چھٹے کا کمرہ رہے نا کسی نہیں میں تو تھک گیا ملا دی پہ اور مان دے ذرا توجہ ذرا ذوق لا ذرا شیر پڑے میں بولا تمہیں ذوق آتا تھی بولو تو نہیں بول رہا یہ تھی بار بار بندے پھر دو کہہ دو جس طرح اٹھ گئی

نبی دی دی عاشق جب جب ملاد دے نبی پڑی جائے آپ آشک جن میرا کر دیا کرو جس طرح گئی تم جس طرح اس نے گائے اس نے دروازہ کھول کے جلو اندر قدم رکھنی میرے گھر دیا بکریاں خوشی دے نچ دیا بکریاں خوشی دے نچ نچدیا کیوں نچدیا نے وہ بھی کہ مل گئے اور کیا چاہیے مل گئے ہلو میرے بکریاں میرے گھر دیا بکریاں نچ پہ خوشی دن نچدیاں پہ کہیں سن سڑیاں ہوئی سن کھانا کچھ نہیں سی تھن سکے ہوئے سن اور جب سونے قدم لگے نے مسرت یہ پتا ادو لگے گا جب اکھان بند کریں

چکر لگی وہ کوئی سمجھ آ رہی جی کہ اگلی بھی ٹر گئی سنٹھی گل تو دوست میں کرتا چلا جا رہا شہر عبد الحق محبی سے کہڑا جن پتہ ہی جہد متعلق مولوی ابراہیم میر ساجد میر دا دادا تاریخ اہل حدیث بولو تاریخ اہل حدیث تاریخ مزید کتاب میں لکھتا ہے نواب صدیق کسن بوالی عبد الحق کی قبر سے دلی گئے تو نواب لکھنا پاکستان کا مجدد کہ مینو شیخ کی قبر تو تو رہا پتا لگے ابھی کہنا نواب سے قسم کا میں ڈالی کیمرہ میرے شہر اندر محدث دے ہوئی تھی کمر بچوں شیخ نے ماں صاحبہ کا میں یہ وہی وہ شیخ ہے جنہیں اخبار الحیان لکھا ہے کہ کاوی امان اللہ پانی پتی جنہوں نے اج تو ساڑھے پانچ سو سال ہو گئے انتقال کیتے ہیں ہر سال گیارہ تاریخ میں اس پاک کی یار بھی دے کنی تاریخ اچھی بولو تاریخ کتنے پانی کتی ساڑھے پانچ سو سال پرانی شخصیت سمجھ گئے وہ ہر سال روس پاپی کی دیں سن کہڑی تاریخ اچھی بولو کہ جی یار بھی آرام ہو تو ایڈا کمال کتنا مل جائے اور جیڑا کپڑا میں تا کے جی وہ جنا جانا جی پانچ سو روپئے کا کپڑا تو جی وہ پانچ روپیہ لان دینا نا تو جی میری تھوڑی عبادت قبول نہیں آتی جی منہ کیا سننا تو سوکھا کام ہے مولا نا چند ہوگا کسی نے پیدل احمد لال کا مان صلی اللہ یہ میرا مو تو یاد مو سر پہ کھڑی ہے دلاوا نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ جا دلاوا پھر نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ جا بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سما او شیخ نے عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں صاحبہ کا ملت سننا ہے محبت دنیا کے علامہ کستلانی شار بخاری نے زرکانی شریف علامہ محمد بن عبد الباقی محدث نے اور دیوبندی حضرات دے مولوی عابد دنیا نے اپنی کتاب رحمت اللہ امین جن لکھا میلا

نے تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم روکنا کہہ دو حسرت ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حسرت ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے پلے گراتے جائیں

اچھی کہہ دو یا اللہ میری امت دی یا اللہ میری امت دی بخشش فرما یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے حضور نے قدم زمین تے رکھے ہی نے ایسا گناہگاراں دی بخشش دی دعا اللہ حضرت عرض کر دے سونے اسی نہ شکر ہے نہیں اسی جی، نے شکر ہے نہیں سننے دے ہوندیاں تسی دعا منگی

لا کی منت پہ لا کون سا لام پہلے سجدے پہ ہو گئے ازل سے درو پہ سجدے پہ ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ کون سا لام اس کا جان مت پہ لا کون سا لام ہدایت پہ جائے گا کئیے تہرا ہے سی ہے تہرا بات ہے